حضرت امرورہ حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام دنیا میں وہ پہلے نبی ہیں جو عذاب سے اپنی قوم کو رائے اور ان کی توحید کی طرف بلانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے قرآن شریف میں کئی جگہ آپ کا ذکر مذکور ہے آپ نے اپنا نکاح امرورہ سے کیا جو قابل کی اولاد میں سے ہے امروروں کے باپ کا نام ہراکیل ہے اور اس کا نسل نامہ حسب ذیل ہے عمرو بن تحرکیل بن محول بن خنوخ بن قیس بن حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام جب پانچ سو برس کے ہوئے تو عمرورہ کے وطن سے ان کے تین بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں سام ہام یافس یہ تینوں مسلمان اور حضرت نو علیہ السلام کے فرما بردار تھے علامہ ابن اسیر علامہ ابن جریر نے حضرت نو علیہ السلام کی بیوی کا نس ایک ہی لکھا ہے نام میں اختلاف ہے ممکن ہے کہ یہ کاتب کا سہو ہو اور امرورہ کا اجزا لکھا گیا ہو یا ارزا کو امرورہ مگر اول صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ تاریخ تبرانی جو ہمارے مطالعے میں ہے نہایت صحیح اور بڑے اہتمام سے تباہ کی گئی ہے اور تاریخ کامل مصر کی معمولی چھپی ہوئی ہے جس کے مقابلے میں اول لسکر کو ترجیح دینا بالکل عقل کے موافق ہے علامہ تبرانی نے حضرت نو علیہ السلام کی ایک اور بیوی کا اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں مجھے حارث نے براوت ابن سعید مرفون بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے بنی قابل میں ایک اور عورت سے عقد کیا اس کے بدن سے حضرت نو علیہ السلام کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مناظر تھا تو ریت میں ہے کہ ایک مقام تھا جس کو معلوم شیما کہتے ہیں وہاں یہ لڑکا پیدا ہوا ممکن ہے کہ وہ عورت جو قابل کی اولاد میں تھی وہلا ہو جو حضرت نو علیہ السلام کے خلاف تھی اور یہی طوفان میں ہلاک ہوئی جس کا حال اس سے قبل لکھا جا چکا ہے اور امرورہ ایک ہی عورت ہے حضرت امام جلال الدین اللہ فرماتے ہیں کہ طوفان کے بعد حضرت نو علیہ السلام بنی قابل کی ایک عورت سے شادی کی اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام یونان رکھا بہاولا تفصیل در منشور حضرت علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جو آپ کی تمام اولاد کی واحد ماں تھی آپ کے بیٹوں کے نام یہ ہیں حام سام یافس اور یام اہل کتاب نے یام کو قرآن کے نام سے منسوم کیا ہے یہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے اپنے مخلص نجاست دہندہ کی بات نہ مانی اور غرق ہو گیا اور آپ کی بیوی آبرا طوفان سے قبل فوت ہو چکی تھی ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بھی کافر تھی اور باقی کافروں کی طرح وہ بھی طوفان میں ڈوب کر مر گئی ان نفوس کے علاوہ باقی لوگوں کی غرقابی کا فیصلہ ہو چکا تھا کیونکہ ان ظالموں نے کفر کی راہ کو چھوڑنا گوارا نہ کیا اہل کتاب کے نزدیک حضرت علیہ السلام کی بیوی آبرا کشتی میں سوار تھی احتمال یہ ہے کہ اس نے اس کے بعد اس نے پھر کفر اختیار کر لیا ہو یا اسے قیامت تک مہلت دے دی گئی ہو لیکن پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وہ غرق ہو گئی بہوالا قصص الابنیہ ابن کثیر